آپ مانتے ہیں اس بات کو مرزا طاہر کو آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے دیکھو اس کی ضروریت اس کے لیے ترس رہی ہے کیسا بے غیرت ہے وہاں بیٹھا ہوا ہے رو رہے ہیں سارے رو رہے ہیں سارے کہ آ جا مرزا آ جا مرزا کو گوریوں اور گوروں سے فرصت نہیں ہے او ملعون دجال آنا تو تیرا ٹیچی ٹیچی تیری حفاظت کرے گا نا آنا تیرا گھر والے تیری حفاظت کریں گے تم نے انگریز کے ذریعے سے ہمارے ہاتھ بندوائے تھے ورنہ تمہارے دادا پر دادا کا بھی پاٹا ہو چکا ہوتا یہ قوم بے حیرت نہیں ہے ہمیں زندہ رہنے کا شوق نہیں ہے ہمیں اللہ کے اللہ کے پاک نبی کی ختم نبوت کو زبا ہوتے دیکھ کے زندہ رہنے کا شوق ختم ہو جاتا ہے کیوں دور بیٹھ کے ساتھ کرتا ہے ماں نے جنا ہے اگر تو حلال کا بیٹا ہے اگر تو نے کسی کتیا یا سورنی کا دودھ نہیں پیا اپنی ماں کا دودھ پیا ہے آپ پاکستان میں ورنہ مجھے بتا کہ میں کس جگہ کے تجھ سے مقابلہ کروں